عبدالعزیز بن ابی حازم اور یعقوب بن عبد الرحمن القاری دونوں نے ابو حازم سے انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی ان دونوں نے یہ نہیں کہا آپ نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا البتہ یعقوب کی روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے وہ پیالہ اسے عطا فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ترانوے